یہ میاں بیوی کے اندر تفریح ڈال دیتی ہے کبھی بھی یہ آ سکتی ہے اور اگر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت جس کو آگے پیچھے کرنے پر کوئی حاطر نہیں ہے کسی انسان کا اور کسی قوم کا یہ عقیدہ رہا ہو تو رہا ہو کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل جاتا کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن اس کی زندگی کا مقصد ہی آخرت کی تیاری ہے اور کوئی چیز اس کی زندگی میں داخل ہے ہی نہیں نہ مکان جانا بیت الخلا جانا کھانا کھانا پانی پینا یہ مقصد زندگی نہیں ہے یہ اس کی سفر اس کے سفر کا مقصد نہیں ہے اب ٹائلٹ میں گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ماربل لگا ہے ٹائلس لگے ہیں اب اس کی میں نہ گیا جس انجینئر نے اس کو تعمیر کیا یہ مقصد کہاں سے لائے گئے بنانے والا کون تھا جب تک ٹرین جا چکی ہوتی ہے اور یہ اپنی منزل سے آپ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اصل اس دنیا میں مسلمانوں کے آنے کا جو مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری ہے اللہ خلق الموت نو ليبلوكم لغو اکن عملا جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو حیات دے کر آتا ہے لیکن اللہ نے کلام پاک کے انتیسویں بارے میں سورہ ملک میں اللہ نے جب اپنی تاریخ بیان کی کہا اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا موت کا تذکرہ پہلے کیا اللہ جی خلق الموت والحیات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا جو زندہ ہے اس کو مرنا ہے ہر زندے کو موت پر ایمان لانا ہے دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزوں کے بارے میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں زمین سورج کے گرد گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گرد چکر لگاتا ہے دنیا کے ہر معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے موت ایک ایسی یقینی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف کرنے کی اس میں گنجائش بھی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا اللہ خلاف موت اول بچایا تھا اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ارے زندو پہلے یقین کرو کہ موت آتی ہے تمہیں مر کر جانا ہے اور مر کر جانا ہے تو جسے کافر اب سوچا کرتے تھے اب مٹی میں مل جائیں گے اسی لیے دنیا کی یہ قوم مرنے کے بعد جلا کر رات کو ندیوں میں بہا دے گی اور دنیا کی یہ قوم لے جا کر جنگل میں انسان کے لاشے کو رک دیتی ہے جس جانور اس کو کھا کر ختم کر دے دنیا کی یہ قوم انسان کے مرنے کے بعد انسان کے لاشے کو سمندر میں ڈال دیتی ہے کہ مچھلیاں کھا کر اس کو ختم کر دے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کی راہ ہو گئی ہواؤں میں تحریر ہو گیا جانوروں نے پرندوں نے جن نے اس کو کھا لیا اب پھر یہ کیسے اکٹھا ہوگا پھر کیسے یہ جمع ہوگا نہ لو ملک نہ ہو مشرا ازر ہوں ویدا جینا بند اللہ سال ہوں تبدیلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا پہلی مرتبہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی دوسری مرتبہ جمع کرنے میں ہمیں کیا پریشانی ہوگی انسان کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بناتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے اور جب ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے تجربہ ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ بنانے میں ہمارے لیے کیا مصیبت ہے ہم ہوا سے کہیں کہ اس کا حصہ دے دو جانوروں سے کہیں گے اس کا حصہ دے دو سمندر سے کہیں گے اس کا حصہ دے دو تمام جب حصہ دے دیں گے تو پھر اس کے اندر ہم جیسے پہلی مرتبہ روح کو ڈالا تھا اور جان کو ڈالا تھا اس روح کو اس کی طرف لوٹا دیں گے اب سوال یہ مرنا یقینی یہی فرق مومن اور کافر میں ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں موت کے بعد کوئی فرق نہیں ہم حلال کھائیں حرام کھائیں سور کھائیں بکرا کھائیں کتا کھائیں گائے کھائیں زندہ زبا کر کے کھائیں یا مرا ہوا جانور کھائیں پیشاب پیئے شراب پیے یا شربت پیئے کافر کے سامنے اس کا کوئی فرق نہیں اس لیے موت کے بعد والی زندگی پر اس کا ایمان نہیں داڑھی رکھتا ہے ایک فلم میں ایک فلم میں چوٹی لگتا ہے ایک فلم میں مرد بنتا ہے ایک فلم میں ہجڑا بنتا ہے ایک فلم میں مقدس بنتا ہے ایک فلم میں لڑکی بنتا ہے کوئی فرق نہیں اس لیے کہ موت کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ مٹی میں میں مل جاؤں گا آپ جلا کر کاقستر کر دے گی میرا وجود میری ہستی ختم ہو جائے گی اور جب ختم ہو جائے گی تو کون داڑھی رکھنے والا نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی لے گا اور داڑھی بڑھانے والا نبی کے ہاتھوں تھپڑ کھائے گا تھپڑ کھانے میں اور حوض کوثر کے جام لینے میں فرق ہے یا نہیں پل چراغ پر امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ چلنے میں اور پل چراغ میں پیر لڑکھڑا کر گرنے میں فرق ہے یا نہیں قبر میں پتلیاں اس میں مل رہی ہیں قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل رہی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سوال کیا انسانوں سے جو آدمی زندہ ہے اور جو آدمی مرا ہوا ہے کیا دونوں برابر ہے جو آدمی دیکھنے والا ہے اور جو آدمی اندھا ہے کیا دونوں برابر ہیں خبیص اور سعید کیا دونوں برابر ہیں ارے عقل کی بات کرو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو موت کے باپ کی زندگی پر یقین کرنے والا اور موت کے باپ کی زندگی کو بلانے والا اور اپنے آپ کو مٹی میں ملنے سمجھنے والا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں جو آدمی یہ سمجھے گا میں فجر پڑا ہوں یا چھوڑا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں اس میں اور بھیڑ جماع کیا فرق وہی سمجھتا اگر مرنے کی بات کی زندگی پر یقین ہوتا مرنے کے بعد کی زندگی پر عقیدہ پختہ ہوتا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب نہ ہوں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے اعمال کے بارے میں اپنی نمازوں کے بارے میں اپنے سجدوں کے بارے میں اپنی تلاوت کے بارے میں اپنی بیوی کے سلوک کے بارے میں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں ظاہر کی بات ہے اس کی زندگی میں اور کافی کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے مومن ہمیشہ اپنے سامنے موت کا تصور کرتا ہے آخرت کا تصور کرتا ہے خرفیات کا تصور کرتا ہے اللہ کی جنت کو دیکھتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو دیکھتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے میزان اور ترازو کو دیکھتا ہے قیامت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے الموت کا پنجہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے بولنے سے پہلے وہ سوچتا ہے میرے بول سے میری آخرت تو خراب نہیں ہو رہی ہے معاملہ کرنے آخرت کی فکر کرتا ہے ہم نے عنوان چھیڑا تھا ہم اگر افر جائیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے تو اٹھا دیا ہے اگر آپ کو پتا لگے آج کی تقریر سننے کے بعد اس عنوان کو مکمل کرنے کے بعد کہ صاحب ہم جنتی نہیں ہیں جہنمی ہیں کیا کریں گے آپ آپ کو پتا لگے آپ کی اولاد جہنمی ہے آپ کی بیوی جہنمی ہے ہم بتائیں گے دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں ساڑھے تین بھی نہیں ہوتے سوا چار بھی نہیں ہوتے جس طریقے سے دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں ہم آپ کے سامنے کچھ سلامتیں ایسی بتائیں گے کہ آپ یقین کریں گے موت سے پہلے کپڑ میں لپے جانے سے پہلے جنازے میں سوار ہونے سے پہلے اور خبر میں آپ کے اوپر کوئی مٹی ملا فرق کو بیاہ روشوں کو وہ مینہ نوکریوں کو سارا سر کہہ کر مٹی ڈالنے سے پہلے تمہاری اور میری قبر پر السلام کو نماز کے لیے جگہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بڑی جد و جہد کی کوشش کی کہ آج آخر جیت نہیں پائیں گے اور سلام میں سبقت کر نہیں پائیں گے پہلے کر پائیں گے آج میں سلام پہلے کر لوں گا ابھی دل میں سوچ بھی رہا تھا آقا خود سے پہلے مجھے سلام کر گئے تھے ساری زندگی کبھی آپ نے موقع نہیں دیا کہ میں سلام سنت ہماری زندگی میں نکل چکی ہے ہم سوچتے ہیں کہ بیوی ہماری بات مانتی ہے ہمارے نام نقصے سے جیتی ہے بچے ہمارے دیے پر پلتے ہیں ان کو میں سلام کروں تو سمجھتے ہیں ہمارے علماء اور Allah جائے میری نماز نبی کے روزے کے پاس پڑھی جائے لیکن جیسا کہ ہمارا بایا بتا رہا ہے ہماری سرٹیفکیٹ بتا رہی ہے ہماری صنعت بتا رہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد سیدھے جہنم چل جائیں کیا کریں گے یہ مسئلہ معلوم اگر ہو جائے کہ ہم جہنمی ہیں ہم جنتی نہیں ہیں ہم خدا کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہیں ہم نبی کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہیں قیامت کے دن اگر کوئی گنہگار گنا اس کے ساتھ پیش ہو اور اللہ تعالیٰ سے یوں کہے اے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا معاف کر لے ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے یہ آدمی بھی ہاتھ میں مسلمان ہوا وہاں دین کی بات نہیں پہنچی وہاں قرآن کی تعلیم نہیں تھی وہاں مدرسہ نہیں تھا اب وہ اسی میں پلا بڑا اور اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا قیامت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ایسے بچے تم نے اسلام کو تو قبول کیا لیکن تو قرآن کیوں نہیں پڑھا اس نے کہا ایسا مجھے معلوم نہیں ہمارے علاقے میں کوئی بدلتا نہیں کوئی عالم نہیں کوئی مولوی نہیں اور کوئی بتانے والا نہیں ہو سکتا ہے وہ عذر اللہ کے یہاں قابل قبول ہو اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے لیکن مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو میں اس سے پہلے ہم جہنمی ہیں اور قیامت کے دن اللہ تبارک خصو پہ ثم جہیمہ سن ثم فی سلسلتی ضرورا سے لگی زرو اے فرشتو ان کو پکڑو اور ان کو جہنم کی زنجیروں سے جکڑو اور انہیں منہ کے کی مسنسی ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ اور میں اور آپ کیوں کہیں اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کہیں آپ خلا جمعہ میں خلا مسجد میں خلا بیان میں حاضر تھے آپ کو بتا دیا گیا تھا قیام کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے آپ سے معلوم کرنے کے بعد کیا کیا ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر کے پیشنٹ ہے ڈاکٹر نے بتایا ایڈس کے پیشنٹ ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ ملیریا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹائپاڈ ہے تو مریض ڈاکٹر کی پا کر کرتا کیا ہے کیا ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے یا پرہیز کرتا ہے یا اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ اور میں کیا کریں گے یہ جان کر کہ کفن لپٹے جانے کے بعد قبر میں جانے کے بعد سانس نہ فیض کی طرف سے آئے گا نہ منہ کی طرف سے آئے گا یقین ہے نہیں ہے ارے مانتے ہو نہیں مانتے ہو یا قبر کو کہتے ہو کہ پھر ٹیکا کٹا ہے یا خبر کو کہتے ہو اس میں جو جاتا ہے چلا جاتا ہے یا یوں کہو اے نبی ہم نے آج تک ہم نے ماں باپ کی خبر سے چیز پہ چلاتے ہوئے نہیں سنا قبرستان میں کبھی پتلوں کو ملتے ہوئے نہیں دیکھا مانتے ہو نہیں مانتے ہو اللہ رویو رسول علیہ اردو شیعہ اللہ کہتے ہیں خبر کے اندر اللہ تعالیٰ صبح میں اور شام میں آپ کو پیش کرتے ہیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہمارا ایمان ایمان سے غیر ہے اگر دکھا دے ایمان کیا رہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علا ندین علیہ السلام و سلام کی پیٹ سے قیامت پر آنے والے انسانوں کو نکالا نہیں نکالا آپ جانتے ہیں آپ سن چکے ہیں فراؤن تھا نہیں تھا اس میں نمرود تھا نہیں تھا دجال تھا نہیں تھا اور اس کے اندر حامان شداد ابو جہل ابو جہل اتبا شیبا مشرقان مکہ منافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلوم میں اور آپ تھے نہیں تھے یہ تو قرآن کی بات ہے وش کا پذارا تو کمی منی آدم من ضروری ضروریت ہو وہ شد ہو مالا انکشین الگ تو پھر بالکل بالو بلا شہیدنا تمام نے کہا نے کہا نے بھی کہا خامان نے بھی کہا شداد نے بھی کہا نمرود نے بھی کہا اڈوانی نے بھی کہا ٹھاکرے نے بھی کہا بدھوں کی پوجا کرنے والے نے بھی کہا سوریا کے بس بوتے پر جنت مل رہی ہے حدیث ہے نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا تو جب نمرود نے فراؤن نے حامان نے کافر نے مشرقین نے سب نے کہا آلو بھلا شہیدنا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ کوئی حاضر مطلب نہیں کے پر اللہ جنت میں کیوں نہیں بھیج رہے حدیث میں ہے نا من اللہ دخل الجنہ جس نے ایک مرتبہ مجھے رب مان لیا کلمہ پڑھ لیا نمرود نے پڑھا تھا یہ قرآن کہہ رہا ہے نے پڑھا تھا یہ قرآن کہہ رہا ہے حامان نے پڑھا تھا یہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ کسی نے انکار کیا سارے انسانوں نے کہا بازو بنا لیکن اللہ سب سے جو بھیجے سبھی کیا چھوٹی ہے مطلب یہ ہے اس وقت کا جو ایمان تھا وہ اللہ کو دیکھ کر ایمان لانا تھا ایمان بل غیب نہیں تھا اللہ جنت کا جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ ایمان بل غیب پر فرماتے ہیں کلام صاحب کے پہلے بارے میں کلام صاحب کی پہلی صورت سورہ بکرا میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو شروع کیا لال کتاب کسا ہوتی مستقیم یہ کتاب ہے لوگوں اس میں شک نہ کرنا اس میں ڈاؤٹ نہ کرنا اس میں گمان نہ کرنا ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے حدلی مستقیم اللہ منافقین کافرین اللہ کو دیکھ کر ایمان لائے تھے یہ دیکھ کر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ایمان کی شرط یہ ہے اللہ نہ دکھا رہے قرآن شریف اٹھا کر دیکھیں آپ جب حضرت نبی علیہ اللہ سلام اور فرعون کا لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور بنو اسرائیل نے کہا رہا ہونا رہی جاؤ صاحب جاؤ کیوں جو کیوں میں لڑائیاں ڈالتے ہو داڑھی رکھنے سے گھر میں اختلاف آرام نہیں آ رہا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے جہاد کی باتیں کرنے سے ٹی وی کو کھولنے سے کیبل کنیکشن کو ختم کرنے سے شادی کے اندر کیمرہ استعمال نہ کرنے سے شادی کے اندر ایک دعوت آئی گیارہویں بارہویں کی ایک دعوت آئی کنڈوری کی ایک دعوت آئی گھر کی ٹھنڈک کی حرام خور کی اور آپ نے صاف کہہ دیا نہ ہم حرام کی دعوت میں قدم نہیں رکھتے ہم فائیو اسٹار ہوٹلوں کے ولیموں میں قدم نہیں رکھتے ہم ایسی شادی کی محفلوں میں قدم نہیں رکھتے کہ جہاں پر کتوں اور جانوروں کی طرح جہاں پر پردہ اٹھا کر مرد عورت مخلوق جانوروں کی طرح کھاتے ہو لوگ لڑتے نہیں لڑتے اور کہتے ہیں صاحب دعوت قبول کرنا سنت کسی آدمی کا دل توڑنا برا اللہ کا دل توڑ دو نبی کے دل کو فٹ بال بنا کر کس مار کر اڑا دو خسر کو خوش رکھو سالے کو خوش رکھو ساڑو کو خوش رکھو یہ ایمان ہے یہ جو ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے نبی جائے دین جائے شریعت جائے بھارت میں آج فکریں کس بات کی ہیں سسرال کا خاندان ناراض نہیں ہونا چاہیے منسوبی ربی موسا بہاروس میں اے اللہ موسا اور ہارو کے رب پر ایمان لے آتا فراؤن موت سے پہلے ایمان لایا نہیں لایا عالم ازل نے تمام اللہ کے نافرمان ایمان لائے نہیں لائے لیکن اللہ نے فرعون کے ایمان کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہا فراؤن کی لاش پر ہم دن اور رات میں کئی مرتبہ آپ پیش کرتے ہیں ہم فراؤن کی لاش کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نمونہ بنا دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جس نے دنیا میں تکبر کیا اور جس نے دنیا کے اندر خگن کیا اور جس نے دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا اس کا انجام آج کیا ہے اللہ نے ان کی لاش کو باقی رکھا ساڑھے تین ہزار سالوں تک وہ لاش سمندر کے اندر اللہ نے کسی مچھلی کو اس کے قریب جانے نہیں دیا ہو سکتا ہے کوئی مچھلی اس کو نوالا بنانا بھی چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک میں بدبو ڈال دی ہو نفرت پیدا کر دی ہو خبردار اس لاش کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتی اس لیے کہ ہم نے اگلی قوموں کے لیے اس کو نشانی کے طور پر بنایا اللہ نے اس کے ایمان کو کیوں قبول نہیں کیا اس لیے کہ اس نے جو ایمان لایا وہ ایمان بالغیب نہیں تھا ملک الموت کو اس نے عالم برس کی چیز کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد ایمان لانا کمال کی بات نہیں اس لیے میرا رب کا قرآن کہتا ہے اے اے فران خدا اب تو ایمان لاتا ہے جب تو نے میری قدرت کی آخرت کی نشانی کو دیکھ اسی لیے زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنے بنگلے کو اپنی میرا دولت کو اپنے گھر کو اپنی جائیداد کو ساری کی ساری مسجد کے لیے لکھتی تو ٹھیک ہے لکھ سکتا اب اگر کوئی کہے کہ یار بیوی کا خیال نہیں کیا بچوں کا خیال نہیں کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مرضی کا مالک ہے اور اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا خیرات کر دیا لیکن اگر کسی کو تکرار شروع ہو چکی ہو آج کسی آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر نے سات گھنٹوں کا وقت دے دیا آٹھ گھنٹوں کا وقت دے دیا تین گھنٹوں کا وقت دے اس نے چپکے کے سے سن لیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت یقینی ہے اب آ کر اب سوچا کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم کہ اب دنیا کما کما کر میں نے کیا کیا یہ لاپرواہ اولاد کے لیے یہ بیوی کے لیے بچوں کے لیے چلو سارا مال میں اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں علماء نے لکھا ہے سکرات کی حالت ساری ہونے کے بعد موت کے اثرات شروع ہونے کے بعد اور موت کی کیفیت شروع ہونے کے بعد صرف ایک تہائی حصے میں وہ وسیعت کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے موت کے منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا دیکھ کر ایمان لانا کمال کی بات نہیں کفن لکھتا جا رہا ہے اب اللہ سے کہہ رہے اللہ معاف معاف کر کر دے دے اب اللہ معاف نہیں کرے گا توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی اللہ سے معافی مانگے اور کہے اللہ تیری شان رحیمی اور تیری شان کریمی کے چلتے میں نے سنے تھے اے اللہ معاف کر دے اب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس لیے کہ موت کا آتا شروع ہونے کے بعد اور قیامت کی چیزوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں ایمان لانا قبول نہیں ہے اس لیے عالم اصل کا ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا تو ہمارا جو ایمان ہے ایمان ہے اللہ کو دیکھا نہیں اللہ پر ہمارا ایمان ہے نبی کو دیکھا نہیں نبی پر ہمارا ایمان ہے مان لو قرآن کے اندر جو باتیں قیامت کے تعلق سے کہی گئی ہیں قبر کے تعلق سے کہی گئی ہیں مان لو اسی میں ہماری کامیابی ہے اور جب بہت کو دیکھ کر مانو گے اور جب قبر کی زندگی کو دیکھ کر مانو گے آخرت کے منظر کو دیکھ کر مانو گے اس وقت کا ماننا کوئی جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا امام دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزیں بتاتے ہیں وہ ہمیں آخرت کی نظر نہیں آتی دیکھیے کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے lab technician x ray report لینے کے لیے الٹرا ساؤنڈ سسٹم کے لیے بھیجا اور وہاں پر ریزلٹ آیا نتیجہ آیا کہ صاف کڈنی کے اندر گردے کے اندر پتھری ہے صاف دل کی رگوں کے اندر چربی جمی ہی ہے اب یہ کہے جسم میرا پیٹ میرا آج تک میں نے گردے میں پتھری کو نہیں دیکھا اور آج تک میں نے دل کی رگوں کو جان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا دیکھنے والی آنکھ پاور فل بھی اس نے دیکھا تو ہم اس کو مانتے ہیں ایکس رے ہے الٹرا ساؤنڈ سسٹم ہے اسکیننگ ہے روپیہ دے کر ہم اس کی آنکھ پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کی آنکھ پر یقین کرتے ہیں گردہ ہمارا پیس ہمارا آگا ہمارے لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں خدا کی پکڑ کیسے ہوتی ہے اور خدا کا واقعہ کیسے ہوتا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک تاجر کا واقعہ لکھا آج صبح شام دولت کا نعرہ صبح شام پیسوں کا نعرہ صبح شام کمائی کی فکر صبح شام دکان کی فکر صبح شام بیوی کی فکر صبح شام بچوں کی فکر کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میری بیوی کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلا گھر کا کیا ہوگا پلا زمین کا کیا ہوگا پلا مقدمے کا کیا ہوگا یہی فکریں درہم درہم کے بندے اور دینار کے بندے تو تباہ ہو جائے برباد ہو جائے আছে پجاری اور طرح چہرے پر اس طرح چلاتے ہو ہر صبح اس سنجا جانے سے پہلے پیغمبروں کی سنت نکالنے والے یہ داڑھی کیوں بڑھ گئی یہ چہرے پر دوریاں کیوں میں یہ دکان لیا تھا زمین لیا تھا مقدمہ پریشانی ہر ایک بات کام نے کہا تھا تمہیں کون سے مولوی نے کہا تھا تمہیں تمہارے رب نے ذمہ داری لی نہیں لی روٹی دینے کی رب کو گالیاں دیتے ہو قرآن کو گالیاں دیتے ہو قرآن نے کہا ہم کتوں کو سوروں کو سمندر کی مخلوق کو پتا کی مخلوق کو لون کی لائن میں تھا الیکشن کا موسم یا جمعہ میں آؤ ابھی دیر مولوی صاحب کی بکواس چلتی نہیں گا گالیاں چلتے رہیں گا پونے دو بجے عربی کو کھڑیں گے دو بجے کے قریب نواز کو کھڑیں گے یہی کتے یہی کتے جو اللہ کے گھر میں آنے سے محروم ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے گھر کو نہیں آ رہے ہو اللہ کا گھر تمہیں نہیں بلا رہا ہے الیکشن کا موسم الیکشن کے اندر رشوت کھانے والے عورتوں کی آنکھوں کو لوٹنے والے شراب میں لذت ہونے والے جناؤں میں رات گزارنے والے ایم ایل اے بننے کے لیے ایم پی بننے کے لیے کاؤنسلر بننے کے لیے کھڑے ہوں گے آٹو والا کہے گا ہماری آٹو کرائے پر لے لو ٹیکسی والا کہے گا ہماری سیاسی لے لو پیسے نہیں دیتے کوئی ایک فرض بتا دو الیکشن میں کھڑنے والے یہ قوم کے غدار یہ قوم کے دشمن یہ قوم کا خون چوسنے والے کبھی انہوں نے آٹو کا کرایہ مکمل لیا ہو ٹیکسی کا کرایہ دیا ہو پھر اس کے اندر جو اشتہارات کماتے ہیں ایڈوانس دے دیتے ہیں بقیہ پیسہ نہیں دیتے اور الیکشن جیتنا ہو آئی کام لگائیں گے ہیلتھ کام لگائیں گے کاپیاں تقسیم کریں گے دوائیں کر پولیس والے اٹھا کر لے کر چلے گئے ہو آپ کی مسجد پر تالا لگ رہا ہو آپ کے میناروں پر بلند کی جانے والی اذانوں پر پابندی لگائی جانے کی بات کہی جا رہی ہو یہ کہہ کر یہ ہماری قوم کا آدمی ہے آپ جائیں گے کہیں گے کہ صاف گھر میں موجود نہیں نہیں مل سکتے ایسے قوم کے مداروں کے پاس ہو اور ملت کا خون چوسنے والوں کے پاس جا کر دیکھو نوجوانوں کی بھیڑ لگی ہے بھیڑ بیس روپے پچاس پچاس روپے پلا صاحب زندہ باد صاحب زندہ باد کلکتہ کے مدرسے میں کتے ہلاک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا زمین سو سو روپئے کے لیے سو کلا میں کلکتہ کے مدرسے کل چلا دیے ہے کل کل بات دیا کوئی ہے بیس روپے سو روپئے زندہ باد مردہ آباد اس کا جھنڈا اس کا بیانر تصویر حرام ہے گلے کے اندر بنیاد سینے پر بنیاد اور اس کے اندر اس کتے کی تصویر بیس روپئے کے لیے سو روپے کے لیے پچاس روپئے کے لیے نوجوان اپنی نوجوانی قربان کر رہا ہے حیا نل سدا حیا سدا قوم تیرا مقدر میرے گھر میں بنتا ہے کامیابی یہاں ہے نہیں آئے گا خان آ جائے گا بیت الخلا جائے گا کیا ہوا بولنے والا بولتا ہے چیخنے والا سیکھتا ہے تمہارے پڑوس کے محلے گرو پالے میں نوجوانوں کو بغیر غلطی کے دہشت گردی کے جرم کے اندر پولیس والوں نے گرفتار کر کے لے, لے گئے کیا کیا مسلمانوں میں دولت نہیں رسوخ نہیں طاقت نہیں کہ ایسا نہ ہو کس سے ساتھ اوقات رکھنے کے جرم میں پولیس ہمیں دہشت گرد کہہ کر اٹھا کر نہ لے جائے بہت کمال کیا باہر ہو نبی کی امت بدر والی بہت والی قوم تبوت والی کیا کیا آ گیا مدرسوں کو جلانے کا وقت آ گیا بل بار نے کارٹون نکالا نبی کی شاپ میں گستاخی پوری دنیا میں اس کی مذمت کی امریکہ کے موسم شہری سڑکوں پر آ گئے آسٹریلیا کے شہری برطانیہ کے شہری غیر مسلم سڑک پر آ کر مار کی مخالفت کی کیا کیا ہوا ہوا سر ہزاروں جانے گئی مسلمانوں لاکھوں کروڑوں اربوں کی عملہ تباہ ہوئی برباد ہوئی نتیجہ یہ ہوا توبہ کرنے کے بجائے اس ظالم نے اور اس انسان نے اس پر فلم بنا کے ڈرامہ بنا دیا کہ اب کارٹون سے کام نہیں چلے گا اب ہم ڈرامہ بنائے ہماری کاہلی ہماری سستی ہماری کمزوری کا پتا دشمن کو چل چکا ہے کہ پڑوس کے گھر سے کسی نوجوان کو اٹھایا جائے یہ کچھ نہیں کرتے یہ روتے پٹتے رہ جاتے ہیں ان کے محلوں سے ان کی عورتوں کو اٹھایا جائے یہ کچھ نہیں کرتے لہذا کارٹون سے انہوں نے ڈرامہ بنا دیا اور فتنا نام کی فلم بنائی فلم کا نام ہے فتنا اس لیے انہوں نے نام رکھا فتنا کہتے ہیں آپس میں پھوک ڈالنے کو کتنی خطرناک فلم کتنی خطرناک فلم پرانے شریف میں ہے وقت لو حشت تقیف تم تم جہاں کافر ملے اس کو قتل کر دو یا یوہن نبی ہر دل مبینا اے نبی تم مومنوں کو اکساؤ جہاد کی طرف اس نبی نبینہ یو فاطر نبی سبیر اللہ اجازت دے دی گئی کیا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں ایک آیت پیش کرنے ہیں اور نائن الیون کا واقعہ ہمارے جہاز جا کر عمارت کو ٹکرا رہی ہے امریکہ کی دیکھو یہ آیت ہے اس کی تفصیل ہے یہ آیت ہے اور عراق کے اندر ایک دہشت گرد کو پکڑ کر مظاہرین گلے پر چھری چلاتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں دیکھو کتنی ظالم قوم ہے کہ انسان کو پکڑ کر روا کر رہی ہے طالبان کا وہ واقعہ جس جس میں عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے زنا کے جرم میں پکڑی گئی عورت اور اس کو سنسار کیا جا رہا ہے پتھرے پھینکے جا رہے ہیں قرآن شریف کی جہاد کیا ہے اور پھر اس منظر کو ویڈیو میں سے یہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے یہ کلام کی آیتیں کہتی ہیں اور عراق کے اندر بیس کروڑ افراد بے گھر ہو گئے معذور ہو گئے تیس لاکھ افراد کا قتل عام ہو گیا کون ان کو دہشت گرد کرے گا ایک فرد جس نے مسلمانوں کی آبروں کو لوٹا ایک عورت جو دنوں میں ملوث تھی ایک واقعہ نائن الیون کا پیش کر کر آپ پکلا نام کی فلم بنا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کرنے کی ضرورت اور ہمت ان میں کہاں گیا ان کو کیسے کس نے ہماری کمزوری کا پتا دے دیا کو معلوم کہ مسلمان اپنی بیوی کے غلام ہیں اپنی چوروں کے غلام ہیں اپنی اولاد کے پجاری ہیں اپنے مال اور دولت کو کعبہ مانتے ہیں سب کچھ کسی کو سمجھتے ہیں بھائی کو پکڑ کر لے کر جائے بہنوں کی آبرو لوٹے مسجد میں خنزیر کا گوشت پھینکا جائے قرآن شریف کو خنزیر کے چمڑے کے اندر لپیٹ کر مسجد کے اندر رکھ دیا جائے پٹاخوں کے اندر قرآن شریف کی اور آپ پٹاخے بنا دیے جائیں کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا اور کیا کر رہا ہے مسلمان سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ رنڈی فلموں میں گاتی ہے کیا کر دیا ایک چپل پھینکا کسی مسلمان نے اسکرین پر بولو کیا کیا اللہ کا نام رنڈی لے رہی ہے فلم بنائی گئی ہے ارسالہ جیسے بھیڑوں چمباروں چماروں نظارہ غیر گندی قوم کو حضرت بلال کا کردار دیا گیا حضرت عمر کا کردار دیا گیا حضرت ابو بکر کا کردار دیا گیا اور مسلمان نوجوان نسلیں آج مزے سے حضرت عمر کو فلمیں یہودی شکل میں دیکھ رہی کسی نے احتجاج کیا کیا ہو گیا ہماری ایمان زیرت کو کیا ہو گیا ہماری حمیت کو حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے پتا نہیں چلے گا آج نہیں پتا چلے گا میری موت کیسے آ رہی ہے مرنے والے کو پتا ہوگا آپ کی موت کیسے آ رہی ہے امام کو پتا نہیں چلے گا بیوی کیسے مر رہی ہے شوہر کو پتا نہیں چلے گا شوہر کیسے مر رہا ہے بیوی کو پتا نہیں لگے گا دیکھنے والی آم دیکھ رہی ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تاجر تھا نعرہ لگاتے دکان میرا مال میرا دولت روپیہ پیسہ یہی نہ بکرے یہی نہ اور اگر آدمی اپنے گھر میں بیت الخلا میں زیادہ بیٹھتا ہے یا گھر میں زیادہ رہتا ہے اگر اسے کہے یار یہاں ٹی وی میں بہترین سیریل چل رہا کیوں نہیں آ رہا نہیں ذرا میرا کپوس میں کام تھا ارے ولیمے کی دعوت کیوں نہیں آیا نہیں میرا ذرا میں کام تھا بیٹی کا رسم کپوس میں کام تھا بیٹے کی شادی بیت الخلا میں کام تھا ہنس رہے آپ یہ شرم کی بات نہیں کہیے عادل بیت الخلا میں کوئی آدمی اتنا وقت گزارتا ہے وہ تو ایک ضرورت ہے آدمی گیا اور فکر کرتا ہے کہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے اور باہر آ جائے نماز کو کیوں نہیں آیا دنیا کا کام تھا اس میں بیٹھا ہوا ہے بیوی مجلس میں کیوں نہیں آیا ذرا کام تھا اس میں دنیا کیا ہے سب کو بس لگا ایک حاجت ہے حضرت اعظم علیہ السلام وسلام کیا ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے سافٹ ویئر بنانے کے لیے آئے کمپیوٹر بنانے کے لیے آئے کارخانہ لگانے کے لیے آئے قرآن اٹھا کر دیکھیں اللہ نے کہا میرا سب شجا اس درخت کے قریب نہ جاؤ کسی طریقے سے انہوں نے اس کا پل کھا لیا تو بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑ رہی خز حاجت کی ضرورت پڑ گئی اللہ تعالیٰ نے کہا میری جنت تو پاک ہے یہاں پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے جنت میں جائیں گے پسینہ نکلے گا تو انسان کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور وہ پسینہ کی دنیا کے پسینے کی طرح نہیں ہوگا کہ نکلنے کے بعد جسم کے اندر بدبو خوشبو مہکے گی پسینہ نکلنے کے بعد پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا بلغم نہیں ہوگا گندگی نہیں ہوگی اب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو ضرورت پڑی بدائے حاجت کی اللہ نے کہا جن میں ایک آدمی میٹنگ کے اندر بیٹھا ہے میری ہال میں بیٹھا ہے اور اس کو اچانک پیشاب اور پاخانے کی ضرورت پڑ گئی تو اب وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے کمپنی کا مالک ہے اب اس کو کہتا ہے کہ صاحب مجھے زور سے پیشاب پاخانہ لگا ہے تو کیا وہ یہ کہ ٹیبل پر بیٹھ کر پیشاب بہانہ کر لیں کیا جہاں پر کرنا وہاں کر لیں اللہ نے کہا اس جنت میں تم پیشاب بہانا نہیں کر سکتے جاؤ میری ساری دنیاؤں کو تلاش کرو میرے ستاروں کو دیکھو میرے چاند کو دیکھو میرے سورج کو دیکھو میرے کہکشا کو دیکھو میری زمین کے اندر جا کر دیکھو آسمانوں کی سیر کرو ساری دنیا کی سیر لگائی سب سے گندی جگہ حضرت اعظم علیہ السلام علام کو یہ دنیا لگی اس دنیا میں پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے حضرت اعظم جنت سے آئے اس دنیا کی ضرورتیں پیشاب اور پاخانے کی طرح ہیں اس دنیا میں اصل کام مسلمان کا دین کا ہے نماز میں پہلی سب کیوں نہیں ذرا کام تھا سمجھو یہ خود کا پاخانہ کھانے والا ہے جمعہ میں کیوں نہیں آیا ذرا کام تھا سمجھو یہ اپنا پاخانہ خود اٹھا کر کھانے والا ہے دینی مجلس میں کیوں نہیں آیا مسجد کی تعمیر میں کیوں نہیں آیا اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلا ذرا کام تھا اپنا پیشاب چنگو میں پکڑ کر پینے والا کیا کام ہے دنیا میں پیشاب پینے آیا دنیا میں پاخانہ کھانے آیا دین کے مقابلے میں کیا کام ہے ایک آدمی میں نے کہا نہ بیٹی کے رسم میں آتا ہے نہ بیٹے کے ولیمے میں آتا ہے نہ ٹی وی سیریل دیکھنے آتا ہے نہ دفتر خان میں کام کام کام کام میں پڑا ہے سی ایسے ہی بالکل اگر کوئی دین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کام بتاتا ہے تو دیندار اور اللہ والے یہ سمجھتے ہیں ایک نمبر کا حرامی ہے خود کا پکانا بات اللہ کی قسم وہ یہی نکالتے سے دیکھتے ہیں اور انجام کیا ہوگا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاجر تھا صبح و شام مال کی فکر تجارت کی فکر روپیے کی فکر پیسوں کی فکر مال مال مال یہی تو ہم رسمی پڑتے ہیں پیسہ دیکھا بی پی کم ہو گیا پیسہ گیا بی پی بڑھ گیا ہماری بیماریاں پیسوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے سر کے بعد اللہ کے حبیب پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا عمر میں کون تم دونوں میں کون بڑا ہے آقا میں اور آپ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر میں میں بڑا ہوں مرتبے میں آقا بڑے ہیں عمر میں اگرچہ کہ آپ چھوٹے ہیں لیکن بیان کرنے کا اندازہ ہیں عمر میں اگرچہ میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں آقا بڑے ہیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ابو بکر کے مقابلے میں آپ کی عمر چھوٹی ہے لیکن آپ کے سر کے اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی چاندنی نظر آ رہی ہے آقا نے فرمایا سید اے اللہ جو سوالات پیغمبروں کا جو پیغمبر ہے جو سید الحمد ہے سید الجن ہے سید الولیا ہے سید الفتاب ہے سعید الشہدا ہے جو شافی محتر ہے شافی اوسر ہے امام ہے وہ کہہ رہا ہے میرے سر کے اگر سفید ہوئے سورہ ہود نے مجھے پورا کر دیا ہود میں کیا ہے آپ تصویر ہے آج کوئی کہے کیوں جورو کی طرف سے میری عمر چلے گی ضرور ہے یہ دکان کی طرف سے میری زندگی ہار ہوگی یہ زمین کی طرف سے میری جوانی چلے گی آخا کہتے ہیں سید بھی سورت ہود نے میرے سر کے بالوں کو سفید کر دیا ایک کوئی مرد میں کلالیوں کا ہے اللہ کے گھر میں میری جوانی لگ گئی قرآن کی خدمت میں لگ گئی دین کے لیے لگ گئی مر رہا ہے کتا کتا ہو کر دنیا دنیا دنیا شاید اگر وہ تصویر کے دانے میں ڈھکیلتا ہو یہ کہہ کر ڈھکیلتا ہو پانچ سو کی نوٹ ہزار کی نوٹ ایک روپئے کا سکہ دنیا دنیا دنیا اللہ کو تقاصر المقابل کے قرآن نے کہا کہ تمہیں مال کی کثرت میں غفلت میں ڈال رکھا ہے جب تک یہ غفلت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تمہارے منہ کو قبر کی مٹی بند نہیں کرتے بنگلہ گیا گاڑیاں آ گئی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہر وقت ایک بزرگ نہیں ذرا کیا بھی نہیں ذرا میرے بچے کالج میں پڑھنے کے لائق ہو گئے تو یہ دنیا کو تھوک کو چھوڑا اب وہ ہوا ذرا ایک بیٹی کا مسئلہ وہ ہوا باجو کے گھر سرکار ہوتے ہوتے ہوتے موت کے منہ میں جا کر پیشاب پی کر چلا جاتا یہ ذرا سے حدیث میں آتا ہے آقا نے نربھر ایک وادی مال ایک وادی وادی دو پہاڑوں کے درمیان دو بلڈنگوں کے درمیان نہیں دو گلیوں کے درمیان نہیں ایک وادی ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک ادھر چاروں طرف پہاڑ بیچ میں سونے اور چاندی کو رکھ جا رہے فرمایا لے بھی دنیا دنیا پر رہا میں چٹیاں بھی بیچتا دس کو تین دس کو تین کہہ کر لے ایسا لے لے حدیث میں آتا ہے لینے کے بعد ان کو رکھنے کے بعد ہوتا ہے اور بات مجھے مل گیا وہ چٹی جو بیچتا تھا بھول جائے گا یہ چیز اللہ کو مستکا سر حق کام امام بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاجر کا ایسے ایمان اور دولت کا نعرہ لگانے والا مرنے کا وقت آیا ایک اللہ والے گئے اور کہاں سے پڑھنے گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے خوشوں پر پردہ ڈالے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اللہ بہت کے وقت ایمان عیمان ہے اور اس کے لیے مسواک استعمال کرو اب مسواک تلوار کیا رہے گا مسلمان ڈیڑھ روپے کی مسواک کتنا اجازت نہیں کتنی محبت ہے میں نے آپ کو بتایا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم جنتی یا جہنمی ہمارے گھر میں دودھ پیستے ہیں ہمارے گھر میں بڑے نہیں برس منگا ہوتا ہے یا مسواک منگی ہوتی ہے بتاؤ اللہ کے لیے بتاؤ اور کون سا گھر برس سے خالی ہے سوت پیس سے خالی ہے اور کنگا کرنے والے کنگے پر کتنا خرچ کرتے ہیں سب سے کم قیمت کی جو چیز ہے ڈیڑھ روپے میں پونے دو روپے میں ایک روپے میں کاڑی مل جاتی ہے آقا فرماتے ہیں اس کے استعمال سے منہ صاف ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں ہوتا اب اس وقت جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں میرے گھر میں کتنی قیمتی چیزیں ہیں اور جس چیز سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کیا میرے گھر میں موجود ہے میری بیٹی استعمال کرتی ہے میری بیگم استعمال کرتی ہے میں استعمال کرتا ہوں ہم جنتی یا جہنمی نہیں آپ اندازہ لگائے ایسی ہزاروں نشانیاں میں آپ کو بتاتے چلوں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس اللہ والے نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لے اور لا کہتا تو زبان لگ جاتی لا کہتا زبان لگ جاتی اللہ کے لیے کام نہ کرو روزی مقدر ہے روزی مقدر ہے میں آپ کے گھر مہمان بن کر آیا آپ کی بیٹی کی شادی میں آیا کھانا لگا ہوا ہے میں جھولا لے کر بازار جاؤں لوگ جوتا ماریں گے دیوانے مولا کھانا لگا ہوا ہے مرغ مسلم ہے بریانی ہے اور وہ بازار میں سودا لینے کے لیے جا رہا ہے آسمان کے فرشتے کہیں گے نادائک انسان تیری روزی کا مالک خدا بن چکا ہے اور تو دنیا کا کتا بن رہا ہے جیسے آپ کی بیٹی کی شادی میں آپ کے بیٹے کے ولیمے میں میں آ کر پنڈو کا بھاؤ معلوم کرنے لگوں کسی میر کٹا کسا پودینا کٹا کسا چاول کھانا ہے نا اب کھانا کرو ایسے دیوانہ ہے میری ماں کے پیٹ میں تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا کتنے دانے ملنے ہیں کتنے کٹورے پانی ملنے ہیں پھر جو دے کو فکرا کرنے کی کیا ضرورت دنیا داروں نے بات ہے ذرا کما لیا بیٹھ ہے آرام کی منموجی زندگی اب زیادہ کماؤ گے پتھر اور مٹی پر ڈالو گے تو نہیں سکتا جو آدمی دو روٹی کھانے والا ہے بیس روٹی نہیں کھائے گا جو آدمی سو گرام چاول کھانے والا ہے ایک کلو نہیں کھائے گا اب بچ رہا ہے پیسہ چلو بلڈنگ میں ڈالو ماربل میں ڈالو پیشاب کے خطرے جس زمین پر پڑتے ہیں وہ زمین راجستھان کے کھٹے سے مرگر اٹھا کر لا کر پیشاب مرغر پتھر ہے کیا کر نہیں سکتا پتھر پر ڈالو بلڈنگوں پر ڈالو زمین پر ڈالو اور وہاں سے جنازہ نکلنا بھی نصیب نہیں امام پر فرماتے ہیں لا جیسے سون سے کوئی چیز چپک جاتی ہے جیت اوپر کے تارک پر چپک جاتی تھی جن کے اللہ کے بندے وقت ہو رہا ہے پڑھ لا الا اللہ اور جب زبان کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ ترازو کا وہ کاٹا جو دنیا کو کس کے ذریعے سے دھوکہ دیا کرتا تھا اللہ نے موت کے وقت سارت میں لگا دیا کمی نے نے تیری روزی کا ذمہ لیا تھا اور دنیا والوں کو اس کاٹے کو چکا چکا کر دھوکہ دیتا تھا اب یہ کاٹا مجھے مرتے وقت کلمہ پڑھنے نہیں دے گا ایسے انجام ہوگا دنیا کے پجاریوں کا اور دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ مجھے کہا الٹرا سسٹم ہے اسلامی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی تو اسے دیکھ رہی ہے پاکستان کا جو مشرف ہے مشرف کے معنی شرافت والے ہیں اصل میں وہ مزلل ہے ہمارے علماء کہتے ہیں نام جب فٹ نہیں ہوتا ایک آدمی کو کوئی چیز رات نہیں آتی انفیکشن ہو جاتا ہے مرغی طاقت دیتی ہے بریانی نفع دیتا ہے دودھ جاتا ہے لیکن جس آدمی کو بلغم کی بیماری ہو وہ دو لیٹر دودھ پی لے کھان کھان کر مر جائے گا بلغم پیدا ہوگا سفرا پیدا ہوگا صرف ہوتا ہے یہی چیز طاقت کا ذریعہ بن جائے گی ہمارے علماء کہتے ہیں ناموں کا اثر انسان کے دانت پر پڑتا ہے کسی عورت نے رکھا عائشہ فاطمہ اللہ اس میں حیا پیدا کریں گے اللہ اس میں سخوا پیدا کریں گے اگر وہ نام کی لاش رکھنے کی کوشش کرے گی وہ جیتے جاتے جنتی عورت بن جائے گی لیکن یہی عورت اگر نام کی لاش نہیں کرے گی یہ نام الٹا اثر کرے گا یا کرے گا اور وہی عورت عائشہ فاطمہ سمیہ نام کی رڈی بن جائے گی یہ نام کا قصور نہیں یہ نام اس جسم کو گیا ایسے ہی مشرف کے معنی شرافت والے ہیں لیکن اس خدیث کے یہ نام فٹ نہیں ہوا ریاکشن ہو گیا اصل اس کا نام ہے مزلم مظلم کے معنی ذلت والا یہ اپوزٹ ہے اس نے امریکہ پاکستان کی سرزمین کو جس کو ہمارے اس وقت کے علماء نے اپنے اشتہار کے اعتبار سے اسلام کے نام کی سے لیا تھا کلیمے کی نسبت سے لیا تھا اور حضرت عمر حضرت صدیق کی سلطنت کی مثال قائم کرنے کی امید سے لیا تھا اس اور نے اور اس امریکی کتے نے اس پاکستان کی سرزمین کو گویا کرائے پر دے دیا بلکہ جو ہے اس نے لیز پر دے دیا امریکہ کو کہ تم یہاں سے تیارے اڑا کر تم عراق پر بمباری کرو افغانستان پر بمباری کرو میں نے آپ کو اسی وقت بتایا تھا جب اس کی ٹوٹی بول رہی تھی میں نے آپ کو اسی ممبر اسی محراب سے بتایا تھا کہ جامعہ ہفتہ کی چیخیں وہ طالبات جو قرآن اور حدیث کو سنو شام سینے سے لگانے والی ان خرفیاں ہے آسمان میں جا کر چھوئیں گی اور ایک دن ہم اپنی موت سے پہلے اس کی تباہی دیکھیں گے اور اس کی بربادی دیکھیں گے تباہی آ چکی ہے بربادی آ چکی ہے مدینہ منورہ کے ایک اللہ والے انتقال ہو گیا میں نام نہیں لوں گا انہوں نے بہت دعائیں کی نبی کا روزہ پکڑ کر نبی کے روزے کی جالی پکڑ کر ریاض ریاست